زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے تینوں چونا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے لیے جہاں میں زبان تمہارے لیے بدن زماں تمہارے لیے ریے مکان تمہارے لیے آر زماں تمہارے لیے تم مکان تمہارے لیے تمہاری چینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں سمن میں بھبن بھبن میں دونوں سزائے بھی پہ ایسے مینل سزائے بھی پہ ایسے مینل یہ امن و امان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے فرشتے ختم رسول حشم تمام امم غلام کرم فرشتے ختم رسول حشم تمام امم غلام کرم وجود و دم خود تو کی دم وجود تمہارے لیے سنبھی نو سما تمہارے لیے مکینو مکان تمہارے لیے زمین و سما تمہارے لیے مکینو مکان تمہارے لیے زمینوں زمان تمہارے لیے مکینوں مکان تمہارے لیے زمینوں زمان تمہارے لیے مکینوں مکان یہ شام و ساغر یہ پر گوشا شجر یہ پاگو ساگل یہ شمس و قمر یہ شام و ساغر یہ پر گوشل شجر یہ پاگو ساگل یہ تیر تمہارے لیے مکان تمہارے لیے زمین و زما تمہارے لیے مکینو مکان تمہارے لیے چونکہ چنا تمہارے لیے دو جانا تمہارے پیس دیے وجود کیے کے نام لیے زمانہ جیے یہ پیس دیے وجود کیے روانہ کیے کہ آپ نیم سمانا پیے صحاب کرم روانہ کیے کہ آپ نیم زمانہ پیے جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے یہ سترے بتا تمہارے مکینو زمان تمہارے لیے مکینو مکان تمہارے لیے لیے و زمان تمہارے لیے مکینو مکان تمہارے لیے نارو ہے یعنی عرش پری نالا ہے موبی بھی کہیں نارو ہے امی عرش بری نالا ہے گوبھی کوئی بھی خبر ہی نہیں جو رم سے کھولی ہی نہیں جو رم سے کھولی کی ہاں تمہارے لیے ہے زمین و سما تمہارے لیے مکینوں زمین و سما تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے آتا عرب جلائے کرب پویو سے عجب بغیر طلب آتا عرب جلائے کرب پویو عجب بغیر طلب یہ رحمت شہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا وہ دور کو جا سا تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا جہد سے ورا وصال ملا سال سے و سال ملا یہ رکو پیشہ تمہارے نو مکان تمہارے لیے چنی نو چونا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمینوں نو تمہارے لیے زمین زمان تمہارے لیے یہ مرحمت کے کچی متے نہ چھوڑی لاتے نہ اپنی گتے یہ مرحمت کے کچی متے نہ چھوڑ گی کہیں بھی بنی کلی لو ن جی مسیح سفی سے کگی کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے زمین تمہارے لیے مکینوں مکان تمہاریے سکینو لیے مینو مکان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خل کو پھیر لیا اشارے سے چاند چیر تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے جینا میں چمن چمن میں سامل جام میں جمل جمع میں سمے سام میں فبل فب میں دو ایسے مینل سادے ایسے مینل یہ امنو اماں تمہارے یہ سمین سما تمہارے تمہارے لیے تمہارے لیے مکینوں مکان تمہارے لیے چنینو نو چونا تمہارے لیے چنینو چونا تمہارے لیے بنے تو پردا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکینوں مکان تم زمین و زمان تمہارے لیے و مکان تمہارے لیے چنی نو چاہ تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے و مکان تمہارے روئے ماہ سوجھو شاہ ظہور نگاہ قیام جہاں میں جہا رکوے مہا سوجھوتے شاہ نیا سے نماز وہاں نیا سے نمازی یہ کس لیے ہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چونا تمہارے لیے بنے جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان کا قلوب صفا خطوب روا جنوب بنا اوب ہبا قلوب صفا خطوب روا یہ خوب تمہارے لیے ہے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے پنا بدرت بقا پرت سے ہر تو جاگت بگر دے سرت دے سرت فنا بدرت بابا باپا بپارت فنا بقا باپا سے ہر دو جاگت با گرد سارت ہے مرکزیت تمہاری صفت ہے مرکزیت تمہاری صفت کے دونوں ماں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے سابا وہ چلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے کے ہو بھلے سابا وہ چلے کے پھلے تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنیو چونا تمہارے لیے بنے دو جہاں